اکثر جادوگر جو ہوتے ہیں وہ پیور نہیں ہوتے یعنی کیا کہ وہ شعبدے بازیوں کے ذریعے یعنی جو ٹرکس ہوتے ہیں اس کے ذریعے کچھ کرتب دکھا کے جادو کرتے ہیں تو وہ پیور نہیں ہوتے تو یہ آپ کو فرق معلوم ہونا چاہیے کہ شعبدے بازی کیا ہوتی ہے اور جادوگری کیا ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہے دونوں میں ایک تو یہ ہے کہ ہر جادوگر جو ہوتا ہے وہ شعب بھی دکھاتا ہے یعنی ٹرکس کے ذریعے بھی کوئی چیز بتا سکتا ہے لیکن جو شعبے باز ہوتا ہے جو ٹرکس دکھانے والا ہوتا ہے وہ جادوگری نہیں کر سکتا کیونکہ اسے وہ منتر وغیرہ یاد نہیں ہوتے یا تو وہ سیکھا ہوا نہیں رہتا ہے وہ سارے منتر تو اکثر جو ہمیں نظر آتے ہیں جادوگر وہ شعبے باز ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی پیور جو جادوگر ہوتے ہیں جو ان کے جادو کے ذریعے جو منتر وغیرہ ہے شیطان کی مدد جو لی جاتی ہے اس کے ذریعے جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ ٹرکس کر سکتے ہیں یعنی ٹرکس کے ذریعے بھی مدد لے سکتے ہیں اور شیطان کے ذریعے بھی مدد لے سکتے ہیں لیکن جو شعبے باز ہے وہ شیطان کے ذریعے مدد نہیں لے سکتا کیونکہ اس کو اس کے ذریعے یعنی شیطان کے ذریعے مدد لینا ہے تو بہت سارے اس کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بہت ساری باتیں جو شیطان کہتا ہے اس کی ماننی پڑتی ہیں اور وہ اتنی کبھی کبھی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے لیکن شیطان کو خوش کرنے کے لیے اسے وہ کام کرنے ہی پڑتے ہیں